ان کی خاص شان یہ ہے کہ وہ چونکہ خالق ہیں اس لیے وہ متاثر نہیں ہوتے تاثر سے پاک ہے اللہ کی شان اللہ کی ذات کوئی کتنی بھی برائی کر لے کتنا بھی برا کہہ لے کتنا بھی برا کر لے حتیٰ کہ وہ مخلوق کے ساتھ کتنی ہی بدسلوکی کر لے ان سب کے باوجود یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ تأثر سے پاک ہیں فوراً کوئی فیصلہ کوئی کوئی کوئی بدلہ اس کا نہیں آتا انسان کی عقل انسان کی فکر انسان کی طبیعت انسان کی فطرت چونکہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے اس میں احساسات رکھے گئے ہیں جذبات رکھے گئے ہیں فیلنگس ہیں تو وہ تو بہت جلدی ریئیکٹ کرتا ہے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے فوراً جہاں کسی نے ذرا دو باتیں کہہ دیں تو خفا تو ہو ہی جائے گا چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو ماں باپ جنہوں نے غلازتیں صاف کی پالا اور پوسا کھلایا پلایا نلایا دھلایا پالا بڑا کیا سب کچھ وہ اگر ایک جملہ کہہ دیں تو برداشت نہیں ہوتا فوراً طبیعت ریئیکٹ کرتی کوئی کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو لیکن طبیعت میں جب ریئیکشن ہوتا ہے تو سب کے خلاف ہوتا ہے وجہ کا وجہ یہ ہے کہ مخلوق متاثر المزاج ہوتی ہے یہ تاثر کو قبول کرتی ہے کوئی بھی بات ہو اس کا اثر پاتا ہے اسی لیے ریئیکشن آتا ہے اللہ عز و جل اس تأثر سے پاک ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو کسی نے برا کہہ دیا تو اسی وقت بٹن دبا دیا گیا کہ وہ پاگل ہو جائے گا اسی وقت بٹن دبا دیا گیا کہ اس کی ہارٹ بیٹ فیل ہو جائے گی اسی وقت بٹن دبا دیا گیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اسی وقت بٹن دبا دیا کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی اس کے پاس سارے بٹن ہیں اچھا، اچھا۔ یہ اسی کے اشارے اور اسی کی قدرت پر تو چل رہا ہے انسان جس زبان سے وہ بول رہا ہے اور اللہ کی ناشکری اور کفر کے کلمات کہہ رہا ہے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ زبان میں جو قوت اور طاقت ہے یہ اسی کی بخشی ہوئی ہے اچھا۔ وہ چاہے لمحے واقعہ میں چھین سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ تاثر سے پاک ہے اس کے یہاں اچھائی اور برائی کے تاثرات نہیں ہوتے اسی لیے دیکھیے آپ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام دنیا میں آ رہے ہیں ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک موقع خفگی کا آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو پیغمبر کی حیثیت سے اتارا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پٹک دیا گیا ہو اوقات بعض لوگوں کو مضمون بیان کرنے میں تسامو ہونے لگتا ہے ظاہر ہے کہ زمین پر اتارا ہے بحیثیت پیغمبر کے اتارا ہے صحائف عنایت فرمائے نبوت عنایت فرمائی اور شیطان کو بھیجا گیا اسی وقت میں راندہ درگاہ بھگایا ہوا ہے مجرم ہے پٹک دینا چاہیے تھا ہڈی پسلی سب ٹوٹ جاتی لیکن نہیں اسے بھی جب بھیجا گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے دو چیزیں چاہیے ایک تو یہ کہ میں جا رہا ہوں آپ نے مجھے نکال دیا بھگا دیا کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ زمین میں جاؤ میں زمین میں چلے جاؤں لیکن مجھے دو چیزیں دے دو ایک تو یہ کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دو تو کہا ٹھیک ہے دے دی دوسرے یہ کہ یہ یہ, یہ آدم کو آپ نے نبوت دی ہے ان کو صحائف دیں گے تو مجھے بھی تو کوئی قرآن دو میں کیا لے کے جاؤں گا ظاہر یہ موقع مانگنے کا ہے جس کو مجرم بنا کر بھگایا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے نشکاسن ہو رہا ہے جس کا یہ اس, یہ موقع مانگنے کا ہے اور یہ موقع کچھ دینے کا ہے ہاں، تو تمہیں نکالا جا رہا ہے بھائی تم مجرم ہو ہمارے یہاں کے پوری کائنات کے اس وقت سب سے بڑے مجرم یہ دینے کی اور مانگنے کی اس وقت کیا مانا لیکن نہیں مانگا بھی مانگنے والے نے اس لیے کہ اسے بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کی ذات تأثر سے پاک ہے اور دینے والے نے دیا بھی دینے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے آپ کو قیامت تک کی زندگی بخشی جاؤ اور اس کے ساتھ کہا تم قرآن مانگتے ہو تو جاؤ تمہارا قرآن ہوگا میوزک گانا یہ تمہارا قرآن لے کر آیا ہے یہ جو میوزک بج رہا ہے جس سے انسانی طبیعت میں بہیمیت میں ایک ارتیاش پیدا ہوتا ہے جو انسان کے اندر جانور ہونے کا جو جذبہ رکھا گیا ہے زمینی ہونے کا جو مزاج ہے اس میں ایک ارتیاش پیدا ہوتا ہے حرکات پیدا ہوتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ دین سے محبت اور اس کی وجہ سے آنے والی دینداری کی وجہ سے ماحول کی بہت سی کثافت دور بھی ہو گئی ہے کچھ ماڈرن قسم کی آ بھی رہی ہے لیکن بہت سی دور بھی ہو رہی ہے عام جو نوجوان ہم لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں آس پاس رہتے ہیں بہت مہذب انداز میں رہتے ہیں مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں بلکہ کوئی دیندار آدمی اگر نکل رہا ہو تو اگر وہ اپنی بات میں لگے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر لیکن اگر کوئی شادی ہو رہی ہے کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے اور میوزک بجایا جا رہا ہے گانے چل رہے ہیں زور شور سے جہاں ہوتے ہیں وہاں آپ تجربہ کر سکتے ہیں جہاں اس طرح کے زوردار گانے چل رہے ہیں اور تماشا ہو رہا ہے کوئی اس طرح کا پروگرام ہے وہاں اسی نوجوان کو آپ دیکھیے تو حالت بدل جاتی ہے اب یہ حرکات کرتا نظر آئے گا عجیب انداز میں چلتا نظر آئے گا عجیب عجیب باتیں کرتا نظر آئے گا عجیب عجیب کیفیات اس پر تاری ہو رہے ہیں وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن آنکھیں بند ہیں اس کی اس بات سے کہ مجھے کوئی دیندار دیکھ رہا ہے میرا کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ ایک جنون کی کیفیت میں ہے یہ کیا ہے کہ یہ شیطانی قرآن ہے جو جب بجے گا تو انسان کی بہیمیت پر اثر ہوگا جس طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا حال دنیا کی اتنی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں زمانے بھر میں کتنی کتابیں ہیں لوگ پڑھتے ہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے بے ارادہ آدمی جھومنے لگے ہلنے لگے بل ارادہ تو ممکن ہے تھوڑی بہت دیر ہل جائے ارادے کے ساتھ لیکن بے ارادہ خود تو زبور انجیل پڑھ کر بھی لوگ نہیں ہل رہے ہیں جو جہاں جہاں جہاں بائبل کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہاں بھی جا کر دیکھ لیجیے آپ جہاں تلمود پڑھے جا رہے ہیں وہاں جا کر بھی دیکھ لیجیے اور دوسرے جتنے ہون بھجن جہاں جہاں ہو رہے ہیں آپ سب جگہ جا کر دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کو پڑھتے ہوئے آدمی بلا ارادہ بلا اختیار جھومنے اور ہلنے لگتا ہے یہ صفت صرف کلام پاک کی ہے بچے اتنے ہلتے ہیں کہ ہلس کلاس میں اساتذہ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ان کا ہلنا کم کرو تراوی کے لیے پریکٹس کرانی پڑتی ہے ورنہ مسلح پہ ہلتے ہیں یہ کیوں ہل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے روح کے لیے سب سے اعلیٰ ترین خوشبو ہے یہ روحانی زندگی کا سامان ہے جب روح کو یہ غذا ملتی ہے تو وہ جھومتی ہے وہ جھومتی ہے اور یہ میرا ہی ضرب تھا کہ جس نے مچا دی ہلچل نشا شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل یہ جو جھوم گیا یہ وہ کلام کا اثر ہے وہ کلام کا اثر روح پر پڑا تھا روح پر پڑا تھا تو روح اندر سے جب پرکیف ہوتی ہے تو یہ جھومنے لگتا ہے یہ ہلنے لگتا ہے تو دونوں کے قرآن کا اثر ہے اس کا بھی اثر ہے اس کا بھی اثر ہے اس کا اثر بہیمیت پر پڑتا ہے اس کا اثر ملکیت پر پڑتا ہے اس کا اثر روح پر پڑتا ہے اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات اثر سے پاک ہے اسی لیے ہم اور آپ اور یہ ساری مخلوقات کو غذا مل رہی ہے دوا مل رہی ہے ہوا مل رہی ہے مکان مل رہا ہے پانی مل رہا ہے ورنہ اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں نمک بھی حاصل ہو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اتنا سب کچھ آتا فرمرا یہ ان کے حلم کی وجہ سے اگر حلم نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہر ہر عمل پر اگر ہمارے جیسا تاثر ہونے لگتا دیکھیں آپ ذرا اس کو دوسرے انداز اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے اگر کوئی اللہ والوں پر زیادتی ہوتی ہے سختی ہوتی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے کہیں کچھ بھی ہوتا ہے یا ہمارے گھر کے ساتھ یا ہمارے حقوق کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو فوراً ہمارے دلی جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اس کو مر جانا چاہیے رات کو یہ سوچ صبح تک تباہ ہو جانا چاہیے اسے بلڈ کینسر ہو جانا چاہیے اس کی ہڈیاں کچل جانا چاہیے آسمان سے پتھر برسنا چاہیے اور زمین شک ہو جانا چاہیے زلزلہ آ جانا چاہیے ایسے لوگوں پر اور کہیں کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اس نے جرم کیا تھا فوراً یہ آ گیا یہ کیا ہے یہ ہماری یہ جا... کہ ہم متاثر المزاج ہیں ہم پر تو بہت جلدی تاثر ہوتا ہے نا کوئی بھی برا عمل پایا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فوراً سزا ملنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو مہلت دے وہ املی لہم ہم مہلت دیتے ہیں ان کو اس سے انکار نہیں ہے کہ مہلت دینے کا یہ مطلب ہو کہ ہم پکڑ نہیں پائیں گے نقیدی متین تو شک نہیں کہ ہمارا جال بہت مضبوط ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جال جال ہی ڈالے رہیں کہ ذرا کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو ہم گرفتار کر لیں یہ نہیں یہ تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے مسلم امت میں مسلم امت فوراً قنون نازلہ پڑھنے لگتی ہے بدوا کرنے لگتی ہے فور ذرا کچھ ہوا فوراً بدوا شروع ارے بھائی کبھی دعا بھی تو کرو تم جس خدا کے بندے ہو وہ خدا کتنا حلیم وہ خدا کتنا حلیم اگر جو آپ نے سوچ رکھا ہے جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا تو فوراً عذاب آنا چاہیے آپ نے بھی تو کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا اور وہ بھی تو یہی سوچتا ہوگا کہ ان پر عذاب آنا چاہیے ایسے ہر ایک کی سوچ کے مطابق اگر اللہ عذاب بھیجتا تو شاید اس کائنات میں انسان کے نام کا بیج بھی موجود نہ رہتا یہ مزاج ربانی نہیں ہے اللہ حلیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے ظاہر ہے کہ وہ معاف فرماتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا جھنجھوڑ دیتے ہیں پیار سے محبت سے اسی لیے جو اپنے ہیں ان کو ذرا زیادہ جھنجھوڑا جاتا ہے جو اپنے ہیں انہیں کو دھو بھی دیتے ہیں جنہیں اپنا سمجھتے ہیں انہیں کو دھو بھی دیتے ہیں تو کبھی امت پہ گرم پانی ڈال دیا جاتا ہے کبھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے جھنجھوڑنے کا مطلب عذاب دینا نہیں ہے یہ تو بیدار کیا گیا ہے ہوشیار کیا گیا ہے جیسے موسا علیہ صلاح وسلم کی کے زمانے میں قبطیین کے ساتھ فرونین کے ساتھ ہوا وہ آتے نا موسا تسا آیا تم کبھی زفاظ کبھی کومل کبھی دم یہ جو الگ الگ کبھی چیچڑیوں کا عذاب آ رہا ہے کبھی مینڈکوں کا آ رہا ہے کبھی خون کا آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی یہ جو کچھ آیا جھنجھوڑنے کے لیے آیا بیدار و ہوشیار کرنے کے لیے آیا ورنہ اللہ کے یہاں جلدی پکڑ نہیں اسی لیے تو پھر آخر تک اگر کوئی ایسا ہی رہے تو پھر سزا بڑی ہے پھر جہاں گرفت ہے اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر گرفت بہت بڑی ہے اس سے انکار نہیں لیکن یہ کہ دنیا میں فوراً پکڑ کر لیں یہ خدائی مزاج ہے قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے کا مزاج ربانی مزاج ہی تو ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں اللہ عزوجل کی انصفات کا اثر ہوتا ہے جو اللہ سے جتنا قریب دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اللہ سے تقرب رکھنے والا کون ہوگا فی صدق عند ملیک مقتدر اگر کسی کا مقام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضور اللہ سے سب سے زیادہ قریب حضور کے یہاں بھی مزاج یہی پایا جاتا ہے اتنا پایا جاتا ہے اتنا پایا جاتا ہے کہ قرآن اگر اللہ کے لیے صفت رحیم کی استعمال کر رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کے لیے بھی صفت رحیم کی استعمال کر رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ تیسرے کے لیے یہ صفت استعمال نہیں کی جا رہی یہ رحیم کی صفت یہاں استعمال ہو رہی ہے یا پھر نبی کے صدقے میں روحما ابئی نہم امت کو کہا جا رہا ہے نبی کے صدقے میں تو فیل میں عکس ہونے کی وجہ سے پوری امت کے لوگوں کو روحما بینہم کہا جا رہا ہے کہ جو حقیقی امت ہے سچے امتی ہیں روحما بینہم یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ شفقت محبت رحمت رکھنے والے ہیں کیا مطلب رحمت رکھنے والے ہیں رحمت کس کو کہتے ہیں دیکھیے یہ بھی قرآن سے پوچھیے قرآن بتائے گا رحمت کس کو کہیں گے اور رحیم کس کو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا گوشت میں کھانے میں زہر ملایا گیا اور وہ بھی بکری کی زیرا میں ملایا گیا جو حضور کو جو گوشت بہت زیادہ پسند تھا اسی میں ملایا گیا ظاہر کے صحابہ نے کھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا فوراً اطلاع آ گئی تو انہیں چھوڑ دیا قتل کی کوشش کی گئی نا کس حد تک اب بچا کیا تھا اگر ربانی مدد شامل حال نہ ہو تو اسباب کے درجے میں تو کچھ بھی نہیں رہا جب منہ تک چلا گیا تھا موقع تھا پیغمبر آخر اس کو قتل کرنے کی کوشش اللہ کے محبوب کو جس کی خاطر دنیا بنی ہے جس کا دین قیامت تک چلنے والا ہے اس سورج کو بجھانے کی کوشش پر جتنی بڑی سزا دی جاتی چھوٹی بات تھی لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہونے والے جرم کو معاف کر دیا اگر بعد میں ان کو قساسن قتل کیا گیا تو اس وجہ سے کہ ایک صحابی کا کی شہادت پیش آئی تھی اسی زہر کی وجہ سے اس میں قساسن قتل کیا گیا جب اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے زہر دیا تو قصاصن ان صحابی کی شہادت پر ان کو قتل کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معاف کرنا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے یہاں کیا نہیں ہوا وہ جڑی ظاہر گردن مبارک پر رکھی گئی یہاں گلی میں چادر ڈال کے گھسیٹا گیا یہاں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا یہاں تک نوبت آئی گھر کے دروازے پر تلواریں لیے لوگ کھڑے ہو گئے طائف تشریف لے گئے تھے آخر کس حالت میں جب مکے والوں نے سرے سے مایوس کر دیا تھا تبھی تو جانا پڑا ساتھیوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم حضرت یاسر کا خاندان کیسی کیسی تکالیف میں کراہتے تھے چیختے تھے عذاب اور تکالیف اور اذیتوں کی شدت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے اور بلند آواز میں فرماتے تھے اب شروع یا آلیہ صرف اندر کو الجنہ اے آلیہ صرف تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت تھے جب وہ کراہ رہے ہیں بیڑیوں میں کسے ہوئے ہیں اور ان پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اس وقت حضور یہ فرماتے ہوئے نکل جاتے تھے ظاہر ہے کہ یہ صرف حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ہو رہا تھا تو کتنا تاثر ہوتا ہوگا چچا کو شہید کیا گیا حضرت حمزہ کو تلی چبائی گئی کیا کچھ ہوا ناک کان کاٹ کے ہار بنائے گئے کتنے سارے ظلم و ستم ایکات اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہی مکے والے ہیں مکانوں پہ قبضے کر لیے سب پر لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لاتے ہیں تو فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں اس وقت سارے مکے والے سر جھکائے ہوئے ہیں سارے مکے والوں کا سر جھکا ہوا کوئی نہیں ہے جو گردن اٹھا کے بات کر سکے اس وقت کتنے سارے ظالم ہیں بلکہ ظلام ہیں کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں یہاں ان سب کی آج مشکیں باندھ کر ان کی بوٹی بوٹی کر کے قتل کیا جاتا کیسے کیسے انہوں نے ظلم ڈھائے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور توازوان شان دیکھیے کہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں تم سے وہی کہتا ہوں بھائی یہ یہ ایک تاریخی موقع ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا موقع ایسا تھا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وقا اپنا مقام دکھلانا تھا لیکن یہ یہ یہ ابدیت کی شان ہے حضور کی کہ اس موقع پر بھی فرمانے میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء آج کوئی گناہ نہیں ہے تم پر تم سب آزاد ہو جاؤ سب معاف ابو جہل کے اتنے سارے جرائم کے باوجود اتنے سارے جرائم جب اکرما آ رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اب وہ اسلام لائے گا اب اس کے سامنے اس کے باپ کی باتیں مت کرنا اسے تکلیف پہنچے گی اب اس کے سامنے اس کے باپ کی باتیں مت کرنا اسے تکلیف پہنچے اس کو کہتے ہیں رقیم ہونا یہ ہے رحمت جب قدرت ہے طاقت ہے قوت ہے اور سامنے مجرم کی شان یہ ہے کہ اسے کچل دیا جائے اس کی خود کی انتر آتما پکار رہی ہے آج مجھے سزا ملنی چاہیے اس وقت میں نبی فرما رہے ہیں انتم انتمقا تسری بار علیکم یہ شان اللہ سے تعلق کی وجہ سے وہ جو صفت ربانی ہے وہ منتقل ہوتی ہے جس کا جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی صفات زیادہ منتقل ہوں اسی لیے تو بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلا دینا یہ مزاج بھی دنیا نے اگر سیکھا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ یا ہمیں ضرورت ہے شدید ضرورت ہے اس کے باوجود دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے کہ اگر ایک چادر نئی آج ہی پہنی ہے برسوں کے بعد لیکن ایک صحابی نے صرف اتنا سا عرض کر دیا کہ فضول یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو ایک ہی چادر ہے اب نئی ہے دوسری پھر بھی فوراً لا کر وہ ہدیہ کر دی گئی فوراً لا کر وہ ہدیہ کر دی یہ شان شان رسالت یہ صفت کہاں سے آئی ہے کہ اللہ زوجل سے مصاحبت اللہ زوجل سے سب سے گہرا تعلق اگر وہ رزاق ہیں تو رزق کی صفت یہاں بھی آئے گی اگر وہ رحیم ہے تو رحمت کی صفت یہاں بھی آئے گی اگر وہ کریم ہے تو کرم کی صفت یہاں بھی آئے گی اگر وہ غفار ہیں تو معاف کر دینے کی صفت یہاں بھی آئے گی یہ اپنی جگہ کہ وہ خالق کی شان ہے یہ مخلوق کی شان ہے لیکن ان صفات کا عکس آ رہا ہے اس کی وجہ کا یہ گہرا تعلق ہے اللہ زوجل کی ذات سے قربت ہے جس سے جو قریب ہوتا ہے اس کے اثرات اس میں پیوست ہوتے ہیں جو جس کے قریب ہوگا ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ زوجل نے اپنا سب سے قریب بنایا تو جو ربانی صفات ہیں ہمیں دنیا میں اگر اس کا کوئی مظہر نظر آیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی صحابہ میں پایا جا رہا ہے حضور کی صفت ہے کہ اللہ رزاق تو حضور کی بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا یہی مزاج خاندان نبوت میں آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ روزے دار ہیں حضرت علی روزے دار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے لاتا ہے جو افطاری کا سامان ہے اسے دے دیا جاتا ہے یہی کھانا ہے یہی افطاری ہے یہی سہری ہے جو اٹھا کر دے دی گئی دوسرے دن پھر روزہ ہے پھر شام میں آتا ہے سائے لاتا ہے یہی کھانا یہی افطاری یہی سہری پھر اٹھا کر دے دی گئی تیسرے دن پھر آ جاتا ہے پھر یہی کھانا یہی افطاری یہی سہری تیسرا دن ہے لیکن اٹھا کر پھر دے دی جاتی ہے قرآن بن کر آیات آتی ہیں وہ تعمون ہی مسکین او وہتیم و اسیرا یہ وہ لوگ ہیں جو سخت ضرورت کے باوجود بھی کھانا کھلاتے ہیں کس کو اپنی سخت ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود مسکین و یتیم و اسیرا مسکین کو کھلاتے ہیں یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ قیدی کون ہے مسکین سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اپنی قوم کا ہو یہ یتیم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن ہے اپنی قوم کا ہو یہ اسیر کس کی قوم کا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی دوسرا ہی ہوگا جسے قیدی بنایا گیا ہے لیکن اس کو بھی کھانا یہ کھلاتے ہیں اور پھر قیدیوں نے کہا جو قید میں آئے انہوں نے کہا تاریخ کے سینے پر یہ شہادت آج بھی نمایاں ہے یہ صحابہ ہی تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چارج ہوئے تھے جنہوں نے ربانی صفات کو اپنے اندر بسایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ صحابہ ہی تھے کہ جن کے متعلق یہ شہادت دی اسارا بدر نے کہ ہم نے دیکھا مسلمانوں کو بدر کے بعد کوئی زمانہ بہت فراخی کا نہیں تھا کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے وہ خود کھجوروں پہ گزارا کر لیتے تھے اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ تم ربانی انسان ہو کس کے فیض یافتہ ہو کہ رسول اللہ کے اور رسول اللہ کس کے فیض یافتہ ہے کہ مجھے میرے اللہ نے ادب سکھایا ہے میں وہاں سے تربیت یافتہ ہوں ان کی صفات کا عکس میرے اندر ہے اور میری صفات کا عکس میری امت میں ہے ربانی صفات کا مذہب اسی لیے اس امت کو سب سے کاٹ کر کہا گیا کہ یہ دین حنیف والی ہے وما امروا الا الله مخلصين له الدين حنفاء یہ سب سے الگ ہیں ممتاز ہیں ساری دنیا میں کیوں کہ سب میں صفات انسانی ہیں ان میں صفات ربانی یہ اللہ کی صفات کا مظہر اگر کسی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھیں حضور کے غلاموں کو دیکھیں اگر خالص قرآن ہی بھیجنا ہوتا اور اس امت کو خالص عالم ہی بنانا ہوتا تو قرآن بھیج دیا جاتا لوگ مطالعہ کر لیتے لیکن اس کائنات میں یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحبت ہے اسی لیے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے اور حاصل کیے ہوئے لوگوں کے جو مدارج ہیں جو درجات ہیں ولایتوں کے ان میں سب سے آخری درجہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ہے اور پھر چارج کرنے والا چارجر جب اتنا بڑا تو ایک لمحے کی صحبت بھی اگر مل گئی وہ درجات حاصل ہوئے ہیں جو دنیا کے کائنات کے سارے ولیوں کو جمع کر دو تو ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ صحبت پایا ہوا ادنا غلام کا ہے کیوں انسان متاثر المزاج ہے اس کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے صحبت نہ دی جائے اگر ربانی صفات کا رنگ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جس کا جس کے جس کے باب میں خود فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ انہیں بھیج رہے ہیں یوسفکون دیما یہ تو خون بہائیں گے اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان پہ بار بار ذرا کوئی کچھ کرے گا فوراً تاثر ہوگا ابھی تو ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں جن کے بس میں ہوتا تھا تو وہ زندہ انسانوں کی کھالے کھچواتے تھے اس سے بھی تو تاریخ بھری پڑی بھی تو تاریخ بھری پڑی مجھے یاد ہے یہی فلاح دارن کے کتب خانے میں میں ویسے ہی جاتا تھا اور گھومتا پھرتا تھا کوئی بھی تاریخ سے تھوڑی سی مناسبت تھی ایک دن ایک کتاب اٹھا لی تاریخ جرم و سزا اب وہ قسم کا شوق اسے پڑھ ڈالی ایک لمبی دو ڈھائی جلدیں بس وہ پڑھ تو لی لیکن اس کے بعد کئی راتوں تک نیند میں سے اچانک اٹھ جاتے تھے جو مظالم کی داستانیں اس میں تھیں انسانیت نے خود انسانیت پر جو ظلم ڈھایا ہے وہ تو دنیا کے کسی جانور نے نہیں کیا انسان نے کیا ہے فرشتوں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ انہیں پیدا کر رہے ہیں یہ تو وہاں جا کر ظلم ڈھائیں گے یہ تاثر کا شکار ہوں گے ذرا کوئی کچھ کرے گا تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ طاقتور ہوں گے یا یہ مقبور مجبور مظلوم ہوں گے اگر طاقتور ہوئے تو ہماری گلکاری یہ کتابوں میں شاہد ہیں ہماری ہم ہی تو تھے جنہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں سے باندھ کر انسانوں کو گھسٹوا کر روندوا دیا کہ شہر بسایا ہے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ اس شہر سے ساری آبادی کو دوسرے شہر میں منتقل کر دو اور تین دن کے اندر اندر منتقل ہو جانا چاہیے یہ میرا حکم ہے اب تیسرے دن جب شہر میں کارندے بھیجے کہ یہ پتہ لگاؤ کہ وہاں کون کون ہے حضرت پورے شہر کا دورہ کر لیا ایک اندھا ملا ایک لنگڑا ملا اور ایک وہ تھا جو پیر سے بھی معذور تھا اور آنکھ سے بھی معذور تھا ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑا بھیج دیتے اس پہ بٹھا کے اور منگوا لیتے لیکن کہا یہ گیا کہ ان تینوں نے ہماری فرما برداری کیوں نہیں کی ان تینوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے باندھ کر اور دوسرے شہر میں منتقل کر دو تو کسی کی صرف ایک ہی ٹانگ تھی وہی اکیلی پہنچی کسی کے گوشت کا ایک لوتھڑا پہنچا اور کسی کے جسم کا ایک ریزا بھی نہیں جا سکتا صرف جس رسی سے باندھے تھے وہی رسی پہنچے داستانیں بھی تو ہماری ہی ہیں ہم اثر المزاج تھے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے خون ہی بہاتے انسان میں یہی تو امتیاز ہے خالق میں اور مخلوق میں مخلوق کا حال یہ ہے کہ سو سال تک کوئی احسان کرے سو سال اور ایک دن وہ برا کر دے جو اس کی نظر میں برا ہے ایک دن تو وہ سو سال کے سارے احسانات پر پانی پھر جاتا ہے میرے پاس ایک نوجوان آیا میں اندور دور میں نیا نیا پہنچا تھا اور ایک مسجد کے کمرے میں رہتا تھا بالکل نیا نیا پہنچا تھا اچانک میں نے دیکھا دروازے پر ایک نوجوان آ کے کھڑا ہوا اب اس نے میرا ہولیا دیکھا میرا سائز میرا ہولیا تو وہ مجھ سے ہی پوچھتا ہے کہ وہ بڑا مولانا کہاں کام بولو اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوگا تو اپن ہی گے آپس میں بیٹھ کے کوئی بڑا ہوا تو پھر بڑے مولانا کو ڈھونڈیں گے تلاشیں گے انہیں تکلیف دیں گے بولو کیا بات تو وہ بےچارا گاؤں کا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ذرا میرے گھر چلنا ہے کیوں بیٹا کہ وہ طلاق کہنی ہے طلاق کہنی ہے بیٹا یہ تو چھوٹا موٹا کام تھا تم ہی کر لیتے نکاح نکاح کا کوئی بڑا کام ہوتا تو ہمیں بلا لیتے یہ تو چھوٹا موٹا کام ہے طلاق کہنے کا تم ہی کہہ لیتے کہ نہیں وہ آپ کو چلنا ہوگا اب اندر آ جاؤ یہاں بیٹھو کیا بات ہے کب بس طلاق کہنا ہے جلدی بولو کیسے کہتے ہیں وہ مجھے بتاؤ میرے ساتھ چلو وہاں مجھے کہنا ہے میں نے کہا کس کو دینا ہے کہا میری بیوی کو چلو میں نے نام پوچھا پتا پوچھا عمر پوچھی تو پتا لگا کہ بیس سال کا نوجوان ہے ان کا بچے کتنے ہیں کا ایک لڑکی ہے بیوی کی عمر کیا ہے کہا سولہ سال ہے ٹھیک اب میں نے دھیرے دھیرے اس سے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اسے گلے سے لگایا اس سے باتیں شروع کی میں دھیرے دھیرے باتوں باتوں میں پوچھا ان کا شادی کو کتنے سال ہو گئے کا دو ڈھائی سال ہو جائے اچھا مجھے جی، بتا بیٹا آج تو صبح ناشتہ کر کے نکلا تھا کہاں ناشتہ کس نے پکایا تھا کبھی بھی نہیں رات کو کھانا بھی کھایا تھا کہاں کا وہ کس نے بنایا تھا کبھی بھی نہیں یہ کپڑے آج ہی بدلے تو نے کہا ہاں بیٹا کس نے دھوئے تھے کبھی بھی نہیں پریس کس نے کی کبھی بھی نہیں اور وہ چلتا رہا مجھے تھی بچی ہے کہاں اس اس اس اس کا کی کی کی گندگی صاف کرنا ہوتی ہے اسے استنجا کرانا ہوتا ہے دھلانا ہوتا ہے نہلانا ہوتا ہے کپڑے دھونا ہوتے ہیں یہ سب کون کرتا ہے کہ میری بیوی کرتی ہے تمہارے ابا کے کپڑے کون دھوتا ہے کہ وہ بیوی دھوتی ہے میں سنتا رہا وہ بیان کرتا رہا جب مٹکا بھر گیا میں نے کہا اللہ کے بندے تو جسے طلاق کہنے جا رہا ہے اسے کہہ تو دے گا تو اس سے کیا ہوگا کبا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی اب نہیں چاہیے میں نے کہا اچھی نہیں لگ یہ کپڑے جو پہنے بیٹھا ہے یہ اچھے لگ رہے ہیں کہاں میں نے کہا وہ جو بچی ہے تیری وہ تجھے اچھی لگ رہی ہے کہاں میں کہا جو کھانا کھاتا ہے وہ اچھا لگتا ہے وہ پکاتی کیسا ہے پکاتی تو اچھا ہے کھانا اچھا کپڑے اچھے برتن اچھے تیرے اما ابا کی خدمت اچھی اتنا سب اچھا ایک آدھ چیز کوئی بری آئی ہوگی وہ کیا ہے کہا آج میں نے اس کو ذرا ڈانٹا تو اس نے جواب دے دیا یہ انسان کا مزاج اب اسے جب پیار سے سمجھایا اور بیوی کے احسانات اسے یاد دلائے تو مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں تو سمجھ گیا میں تو اب طلاق نہیں لینے والا لیکن اب وہاں چل کے بیوی کو سمجھاؤ وہ بھی تو لینے کے لیے بیٹھی ہے اور وہاں چل کر اسے سمجھاؤ بیٹا اب عورتوں کو سمجھانے تو میں نہیں جاتا تجھے تو سمجھانا پھر بھی آسان تھا اگر کوئی ایسا ہو جس کی بات تیری اہلیہ مان لیتی ہو تو اسے میرے پاس لیا تو کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں تو ایک آدمی کو لے کر آیا میں نے کہا بھائی ان کی اہلیہ ان سے کیوں طلاق لینا چاہ رہے کہا وہ وہ کہاں یہی دے رہا ہے اب اسی کے سامنے کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا میں نے کہا بھائی آپ کے سامنے کا شاہد ہے دینے والا منع کر رہا ہے تو یہ مدعا ہی سست گواہ چست ہمیں کیا ضرورت ہے صاحب اسی نے اسے غصہ دلا دیا اسے پریشان کر دیا بیچاری کو وہ تو رو رہی ہے میں جاؤ جو سب سے اچھی مٹھائی تمہیں بیوی کو پسند ہو لے کر آؤ پڑھ کر دیں گے وہ مٹھائی لائے جاؤ دونوں کھا لینا جاؤ پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ کتنے بھی احسانات اس پر کیے جائیں ایک جرم کر دو ایک جرم کیونکہ ہم تو نوجوانوں میں رہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اس کو کہ اتنے ماں بھگت ہیں کہ اپنی اماں کی شان میں ایک حرف برداشت نہیں کرتے لیکن شادی کے ایک ڈیڑھ سال کے بعد آتے ہیں تو بڑے دبے دبے الفاظ میں اسی جگہ بیٹھ کر ابھی تین سال سے ہم سن رہے ہیں تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اپنی اماں کے اب دبے الفاظ میں سنانے لگتے ہیں مولانا غلطی تو ماں کی بھی ہوتی ہے لیکن ماں ہے پہنچ گئے پہنچ گئے یہ اس جگہ کتنے بھی احسانات ہو ایک جرم پایا جائے سارے احسانات پر پانی پھر جاتا ہے یہ مخلوق کی صفت ہے اور خالق کی صفت یہ ہے کہ کروڑ گنا پائے جائیں لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ کروڑ گناہوں پر پانی پھیر دیتے کروڑ گناہوں پر میں مثال ذرت خیر یہ انہی کے کلام کی شہادت ہے کہ آپ نے کسی بھی زمانے میں ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہے تو ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے وہ نیکی کو دیکھ ضرور لے گا اس کو ملے گی وہ نیکی ہمارے خزانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ضائع کر دیا جائے یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا مخلوق کی نظر وقتی ہوتی ہے خالق کی نظر وقتی نہیں ہوتی اس کے یہاں پریزنٹ پاسٹ فیوچر دیواریں نہیں ہیں اس کے یہاں سارا زمانہ ایک ہے جب سارا زمانہ ایک ہے تو جتنے بھی امال کیے ہیں سب ایک ہی پلیٹ میں ہیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پرانے جو امال اور احسانات تھے وہ پیچھے چلے گئے وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور آج میں جو جرم ہوا ہے وہ نظروں کے سامنے ہے لیکن خدا پاک کے یہاں یہ بات نہیں ہے خالق کے یہاں یہ نہیں ہوتا وہ تحسر سے پاک ہے اس کے یہاں تو ایک اچھائی بھی کی ہے برے سے برے شخص نے ایک اچھائی کی ہے وہ بھی اس کے یہاں رقم ہے اسی لیے تو کہا گیا کہ ایک کافر کفر پر مر گیا ایک کافر کفر پر مر گیا ظاہر ہم تو یہی کہیں گے کہ جی، ہم نے تو جنت میں رجسٹریشن کرایا ہے اپنا صرف مسلمان ہو کر تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آباد الآباد کی جہنم کو آپ دیکھیں تو وہاں بھی تین گریٹس ہیں الگ الگ ایک وہ کافر ہے جو مؤمنین سے اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے کہ شر سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو نہ محبت رکھتا ہے نہ نفرت رکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو نفرت رکھتا ہے اور وقت آنے پر استعمال بھی کرتا ہے ان دنوں میں بہت بڑا فرق ہے تینوں میں بہت بڑا فرق ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا تو ابو طالب کو صرف جوتیاں ہی کیوں پہنائی جاتی ہیں آگ کی ظاہر ہے کہ یہ فرق کیوں کہ میں عمل ضرورت ان ارا ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اپنی نیکی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اپنی برائی دیکھ لے گا ہمارے یہاں ہمارے بینک میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہر چیز محفوظ ہے اللہ جل کے ہاں۔ یہ بات الگ ہے کہ نیکی سیونگ اکاؤنٹ میں ہے تو بڑھتی جائے گی اور گنا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے اس لیے اس میں اضافہ نہیں ہوگا رہیں گے دونوں جمع لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا وہ سیونگ اکاؤنٹ میں اس میں اضافہ ہوتا رہے وہ بڑھتی رہے عادت اور مزاج تو مخلوق ہونے کی وجہ سے یہی تھا کہ ہم خون بہاتے جب تک طاقت اور قوت رہتی خون بہات جب قوت نہیں رہتی تو بدواؤں کا بازار گرم کرتے پھر دیکھو ذرا ہم اگر یہ سوچیں سال بھر ہم نے جتنی دعائیں کی ذرا حساب تو لگائیں اپنے لیے تو جنت مانگی اور معافی بھی مانگی لیکن دوسروں کے لیے جس نے ہم پر ظلم کیا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کے لیے ہم نے معافی مانگی ہو اس کے لیے ہم نے اپنے اللہ سے معافی مانگی ہو اور دعائے خیر اس کے لیے کی ہو اب تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ درخواست کرتے ہیں دعا کی تو کہتے ہیں کہ مولانا دعائے خیر میں یاد رکھنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا دعائے شر بھی کرتا ہے جب ہی تو دعائے خیر کی درخواست کی جا رہی ہے یہ دعائے شر والے اگر یہ امت بھی دعائے شر والی ہے تو یہ تو بتائیے کائنات میں دعائے خیر کرے گا کون اور کون ہے اس کائنات میں جو اللہ سے اتنا قرب رکھتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پتھر کھا کر بھی دعا دی جا رہی ہے جو ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بیٹی کا انتقال ہو گیا اونٹ سے گر کر ان کے لیے بھی دعائیں خیر کی کی جا رہی ہیں بھلائی کی کی جا رہی ہیں مفرت کی کی جا رہی ہیں معافی کی کی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہدایت کی کی جا رہی ہیں یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں سے آئی کہ اللہ عز و جل کی صفت منتقل ہوئی ہے صفت حلم اللہ کے یہاں سے صفت کرم اللہ کے یہاں سے صفت رحم اللہ کے یہاں سے منتقل ہوئی ہے اور سرٹیفائی کیا گیا ہے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم تو رحیم ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا یہ نبی کی شان ہے یہی صفت صحابہ میں منتقل ہوتی صحابہ میں منتقل ہوتی اور کیسی ہوتی ہے بھائی وقت ہو جائے تو بتا بھی دینا اس لیے کہ ان لوگوں کو تو یہیں رہنا ہے ہمیں تو سفر کرنا ہے صفت بھی منتقل ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی عمر کا نام ایسا ہے کہ نام لے کر جلال آ جاتا ہے بدن میں ایک دم ایک راشا پیدا ہوتا ہے صرف نام سے اور تجربے کار یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو رات میں برے خواب نظر آتے ہوں تو سینے پر صرف انگلی سے عمر لکھ لے تو شیطان اثر انداز نہیں ہوگا صرف انگلی سے سینے پر عمر لکھ لے تو اثر انداز نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے کہ عمر تو اس سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے وہ گلی بدل لیتا ہے یہ عمر کا حال اور عمر کی مزاج میں جو سلابت ہے ظاہر ہے کہ وہ دنیا کا کس طرح تھرا رہے ہیں جس عمر کے نام سے اس عمر کا حال کیا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیسے ہو جاتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کرتے ہیں جب دور خلافت ہے اس زمانے میں رات میں گشت کرتے ہیں اور لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن کوئی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ عمر کا دور حکومت تھا اور میں رات کو پریشان تھا تڑپتا رہا اور میری کسی نے خبر نہ لی اس خوف کے مارے عمر رات کو گشت کر رہے ہیں ایک موقع پر بیوی نے شکایت کی کہ آپ کو گھر کی پرواہ کا ہے جب دیکھو آپ باہر پگلی تو دیکھتی نہیں ہے مجھ پر کتنا بوجھ ہے مجھے کل خدا کی یہاں شہادت دینی ہے جواب دینا ہے دن بھر میں امور حکومت میں لگا رہتا ہوں اور رات کو تو نہیں دیکھتی کہ مجھے گلی گلی پوچا پوچھا جا جا کر مدینے اور اس کے اطراف کی گلیوں میں جا جا کر گشت کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے حکومت میں کوئی پریشان رہے عمر سے کہہ رہی ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ تم رات کو گشت کرتے ہو کہاں جاتے ہو وہ فلاں محلے کی عورتیں خوبصورت ہیں انہیں دیکھنے جاتے ہو یہ کس سے کہا جا رہا ہے عمر سے اگر زمانے اسلام سے پہلے یہ جملہ کہیں کسی عورت کی زبان سے نکل گیا ہوتا تو شاید وہ اس کی زندگی کی آخری سانس ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چارج ہوئے ہیں یہ عمر اللہ کی صفت حلم جو منتقل ہوئی ہے نبی کے واسطے سے عمر نے ایک حرف بھی نہیں کہا ان کے نبی کا ان کے نبی کا پرتو ہے ان پر اور نبی کا حال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ازواج متحرہ سے ناراض ہو گئے اور ایک مہینے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی اور اوپر تشریف لے گئے بالا خانے میں قیام کیا اسی زمانے میں گھوڑے سے گرنے سے پیر موچ گیا تھا تو وہیں بالا خانے میں قیام رہا صحابہ وہیں ملنے جایا کرتے تھے ازواج متحرات روتی رہتی تھیں کہ یہ کیا ہوا کچھ لوگوں نے طلاق کی خبر اڑا دی تھی تو وہ ایک الگ مسئلہ بن گیا تھا ظاہر ہے کہ ازواج متحرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے انہی کے حجرے کے اوپر والے حصے میں حضور تشریف فرمائے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا انتیس دن ہو گیا دیکھ گیا چاند کی خبر حضور کو ملی حضور اوپر سے نیچے تشریف لائے بھائی مہینہ پورا ہو گیا قسم گائے تھی ایک مہینہ کہ مہینہ پورا ہو گیا جیسے ہی حضور اوپر سے نیچے تشریف لائے تو حضرت عائشہ اب دیکھیے اتنے دن کے بعد آج حضور تشریف لا رہے ہیں اور آج بات کریں گے تو کیسا موقع ہے کائنات کے سردار کی بیوی ہیں یہ اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونا ہے ایک مہینے کے ایک ایک لمحے کو کس طرح انہوں نے گزارا ہے انہی کا کلیجہ جانتا ہے اور آج یہ نیچے اتر رہی ہیں حضور اتر رہے ہیں اوپر سے نیچے عائشہ دھیرے سے گردن نیچے جھکا کے کہتی ہیں کہ ابھی مہینہ پورا کہاں ہوا ہے ابھی تو انتیس ہی دن ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگلی کبھی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے کبھی تیس دن کا ہوتا ہے یہ مہینہ انتیس دن کا ہے چاند ہو گیا اس لیے میں نیچے آ تکلیف سب سے زیادہ ہے لیکن انداز یہ لیکن یہاں جواب نہیں دیا جاتا یہ اللہ عز و جل کی صفات سے متفق ہیں یہ زوال اللہ کی صفات سے چارج ہو کر ان کا عکس بن کر آئیں جو ان کے ساتھ رہا وہ ان کی صفات سے متصف ہو گیا تو صحابہ میں نبی کی صفات منتقل ہوئی ہیں تابعین میں صحابہ کی صفات منتقل ہوئی ہیں تب تابعین میں تابعین کی صفات منتقل ہوئی تو یہ ربانی صفات کے جو حامل ہیں وہ دنیا میں خون خرابہ نہیں کریں گے یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے یہ پتھر کھا کر گالیاں کھا کر برائی سہ کر دعائیں دیں گے اور اچھائی ہی کریں گے یہ مزاج ان کا نبی نے بنایا ہے اپنی صفات ان میں منتقل کر کے اپنی صحبت کی وجہ سے اس امت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ امت صحبت یافتہ ہے باقی پوری دنیا غیر صحبت یافتہ ہے یہ صحبت یافتہ ہے اور صحبت یافتہ بننے کا انہیں حکم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا سچوں کے ساتھ رہو جنہوں نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں ان کو پورا کرنے والوں کے ساتھ رہو نیکوکاروں کے ساتھ رہو قرآن کے ساتھ جو شپت لی گئی ہے جو عہد کیا گیا ہے اس کے احکام پر عمل کا ان, کے ساتھ رہو یہ صحبت ہی ہے چاہے صحبت تو اثر رکھتی ہے نا جانوروں کے ساتھ رہتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اسی لیے تو شیر کی کھال تک پر بیٹھنے کو منع کیا گیا کھال پر بھی بیٹھنے کو منع کیا گیا شیر کیونکہ صحبت اثر لاتی ہے تکبر آئے گا تکبر آئے گا زیادہ اونٹ کی قربت سے ککینا کینا آئے گا اسی لیے تو کوا کھانے کو منع کر دیا کتا کھانے کو منع کر دیا گدا کھانے کو منع کر دیا کتنے جانور کھانے سے روک دیا گیا اور کتنوں کی صحبتوں کا اثر چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس میں دھوکے بازی کا عنصر ہے اس میں تکبر کا عنصر ہے تو صحبت کا اثر تو نباتات کا بھی ہوتا ہے جماعتات کا بھی ہوتا ہے حیوانات کا بھی ہوتا ہے سب چیزوں کا جب اثر پڑتا ہے تو خود انسانوں کا اثر نہیں پڑے گا اگر انسانوں کا اثر پڑا ہوا دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہدایت سے جگمگاتے ہوئے ان ستاروں کو دیکھو جن کے متعلق خود حضور نے فرما دیا اصحابی کا بے آئی اہم تم تم یہ سب چمکدار ہو گئے ہیں ان سب میں ربانی صفات پائی جا رہی ان سب میں ربانی صفات پائی جا رہی ہیں ان میں بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے کی صفت بھی ہے ان میں دوسرے کا درد بانٹنے کی صفت بھی ہے ان میں ان میں سخت غصے کے وقت میں برداشت کر جانے کی صفت بھی ہے ان میں اپنے کو مٹا کر دوسرے کو بنانے کی صفت بھی ہے ان میں یہ سب کچھ یہ قربانی کا جذبہ یہ تو تمہارا ورثہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں نصیب ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اسی لیے اسلام پورا کا پورا جس طرح کتاب اللہ سے آیا اسی طرح رجال اللہ سے آیا اللہ والے جو ان سے پہلے اللہ والوں سے چارج تھے انہی کی صحبتیں منتقل ہوتی رہیں اور لوگوں کے نفوس لوگوں کے دل بدلتے چلے گئے کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہ یہ صحبت ہی تو ہے یہ صحبت کا اثر ہے کہ انسان کی انفیالی طبیعت ایک دم ہٹ کر اس میں ربانی صفات اس کا مقام لے لیتی ہیں اور وہ اپنی بہینیت چھوڑ کر ملکیت بلکہ اس سے ہٹ کر جو نبوت کی صفات ہیں ان سے وہ آراستہ ہو جاتا ہے پھر اس میں برداشت ہے تو اس میں خیر یہ نبی کی صحبت سے بھی پیدا ہوتی اب ظاہر نبی چلے گئے رجال اللہ ہر جگہ نصیب نہیں ہے تو کس کی صحبت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر اس دنیا میں رکھے اللہ کا شعار قرآن پاک اللہ کا شعار کابت اللہ اللہ کا شعار مسجد یہ سب شاعر اللہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے جن میں پہنچ کر اللہ کی یاد آتی ہے اللہ کی صفات یاد آتی ہے اللہ کی ذات یاد آتی ہے اللہ کی محبت پروان اور انسان کا دل انسان کی روحانیت خود اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی صحبت بھی اثر رکھتی ہے مسجد کی صحبت اپنا اثر رکھتی ہے جو کثرت سے مسجد میں رہا کرتے ہیں اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو کل قیامت کے دن وہ سوات اللہ یوم وہ سات قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اپنی رحمت کا سایہ عنایت فرمائیں گے ان میں ایک وہ بھی تو ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہے کہیں بھی جائے دل مسجد میں ہے یہ جو شاعر اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں اللہ کے گھر کی صحبت میں رہتے ہیں اس ماحول سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس میں رہنے کو پسند کرتے ہیں ظاہر ہے ان میں ربانی صفات چونکہ یہ بنا ہی یہ گھر اللہ کے نام پر ہے احدا یہ مساجد تو اللہ کے لیے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا تو جو اللہ ہی کے گھر ہیں اللہ ہی کے لیے بنے ہیں ظاہر ہے ان کی طرف ان کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہوگی جب یہاں بندہ پہنچتا ہے تو بندہ بھی اس توجہ سے فیضیاب ہوتا ہے تو وہ صفات ربانی اس میں منتقل ہوتی ہے یہی حال ہے کلام اللہ کا کہ کلام اللہ کی صحبت کلام اللہ سے رشتہ اور اس سے تعلق یہ یہ, یہ انسان کے دل میں ربانی صفات منتقل کرتا ہے یہ نورانیت کو منتقل کرتا ہے اور اس کی متاثر اور مزاجی کو کم کرتا ہے یہ صفت قرآن پاک سے پیدا ہوتی ہے یہ جتنے بھی شاعر اللہ ہیں اسی لیے تو کہا گیا کعبے پر ایک نظر جو پہلی پڑتی ہے وہ جو ایمان بڑھاتی ہے وہ کتنی دوسری عبادات کو ایک پڑھنے میں رہ دو نہیں بڑھ پائے اس لیے کہ کعبہ شاعر اللہ میں سے اہم ترین شعار ہے وہ جہاں آدمی اس کے قریب پہنچتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے بیت اللہ کے قریب در حقیقت اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور جو اللہ سے قربت پائے گا ظاہر ہے کہ وہ اس صحبت سے فیضیاب نہیں ہوگا جب نبی کی ایک نظر پرانے سے پرانے کافر کو ابو جہل کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ بنا دیتی ہے تو کعبے پر پڑنے والی ایک نظر یہ مومن کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کر دے گی یقیناً یہ صحبت کا اثر ہے یہ صحبت ہوتی ہے جو کعبے کی صحبت پالے جو مسجد کی صحبت پالے جو شاعر اللہ کی صحبت پالے جو کلام اللہ کی صحبت پالے اور جو رجال اللہ کی صحبت پالے تو یہ کونو کنم صادقین کا حکم ہے اسی سے تقوا پیدا ہوتا ہے اسی سے مومن مومن کامل بنتا ہے اسی سے مومن میں نبوی نور پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل اور احسان سے ان شاعر اللہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس صحبت سے اپنے دلوں کی دنیا کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی زندگیوں کو اسلامی عطر سے معطر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر الحمد للہ